اور ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں لانت اور قیامت کے دن سن لو بے شک آد اپنے رب سے منکر ہوئے ارے دور ہو آد ہود کی قوم